الحمد لله الحمد لله وهو أحكم الحاكمين والصلاة والسلام على نبيه وهو رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين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 قولا سديدا آمنت بالله اصدق الله مولانا العظيم واصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله

حضور سیدنا پیر بلے شاہ رضی اللہ تعالی عنہ دی مبارک سر زمین قصور شہر دا اج روحانی جلسہ جس کے اندر سادات کرام بھی مہمان آئے اہل سنت و جماعت دے دو غازی جڑے میرے سجے پاسے تشریف فرمان ہیں بھی مہمان ہیں اس روحانی جلسے دے اندر خصوصی خدمت محمد بشیر ٹھیکیدار صاحب دی اچھا اچھا عبد العزیز ٹھیکار صاحب اور بشیر صاحب پروردگار عالم مشائخ چشت اہل بہشت دا صدقہ سب حضرات دی خدمت نو قبول و منظور فرماوے میرا اس جلسے دے اندر موضوع ملک کی خداؤں سے چند سوالات ملکی خداؤں سے با ادب چند سوالات کیوں میں موضوع منتخب کیتا ہے اساں موضوعات دا انتخاب حالات دے تقاضے نال رکھنے لہذا حالات دے مطابق حالات دے تقاضے دے پیش نظر یہ موضوع پیش کرنا ہے اس سبب یعنی حالات دی مزید وضاحت ضمیر مبہم کی طرح ہے میں کرنا نہیں چاہتا صرف زینج رکھے جی میں بیان بھی اردو میں کروں گا کیونکہ میرے سوالات حکومت سے ہیں آپ سے نہیں میں نے یہ کہا ہے میرے موضوع کا عنوان ہے ملکی ناخداؤں سے فقیر کے با ادب چند سوالات نا خدا کہندے نے نا خدا کہندے نے ملا نو جڑا بیڑی چلاوندا ہے تو پھر اے لفظ مجازن حکام وقت دے حکمران استعمال ہوں تو میں اس واسطے ملکی نا خداؤں یعنی حکمرانوں ہوں تو سوکھا ہو گیا ملکی نا خداؤں یعنی حکمرانوں سے فقیر کے چند با ادب سوالات با ادب کا اس واسطے اضافہ کیتا ہے وچ میرے الزام ہے وہ اللہ بہتر جانے حقیقت ہے یا سچ جھوٹ ہے میرے تو الزام ہے بے گالا کٹ فلان بول تے میرے لفظ ہی ایسے نے جی، با ادب میرے موضوع کے اندر با ادب کا لفظ بتا رہا ہے کہ میرے موضوع میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو ان نرم و نازک دلوں کی خراش کا سبب بنے بالکل ادب کے طریقے کے ساتھ سادے سے سوالات ہوں مقصد کی ہے کہ سرکاری لوگ عموماً کہتے رہتے ہیں کہ دینی طبقے کو مذہبی لوگوں کو قومی دھارے میں لانا ہوگا قومی دھارے میں شامل کرنا ہوگا پھر مختلف اوقات دے اندر سڈے نال ہمارے ساتھ بھی ایسی باتیں جن سے اپنے ساتھ ملانے کی اپنے ساتھ شامل کرنے کی اپنے سفر میں شامل کرنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں ہوتی رہی ہیں اور خصوصاً ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اپنے ساتھیوں میں سکول کا نظام تعلیم شامل کرو اپنے ساتھیوں کو سکول کے نظام تعلیم میں شامل کرو اور سکولی نظام تعلیم اپنے دوستوں کو پیش کرو ہمارے باقاعدہ مدرسے نہیں عارضی درس گاہیں ہیں درس گاہ ہونا ان کا عارضی ہے خانقاہ ان کا ہونا خانقاہ ہونا آستانہ شریف یا آستانہ شریف کی شاخ ہونا یہ ان کا انشاءاللہ ثابت اور قائم اور دائمی ہے ہم نے مدارس نہیں یہ میں حکومتی سرکاری ایجنسیوں تک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم مدارس نہیں رکھتے ہمارے بزرگوں نے صرف اور صرف صحیح سچا خالص دین اسلام سمجھایا ہے جس میں یورپ کا کوئی فتنہ اور شرنگیزی داخل نہیں ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے بیعت کی ہے وہ ہمارے پیر ہیں ہمارے رب ہیں ہمارے رہنما ہیں انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اب ہمارا کہیں بھی دوست بستا ہے تو وہ اپنے علاقے میں دو کام کرنا ضروری سمجھتا ہے اگر اس کو توفیق نصیب ہو اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہو ایک تو قرآن محل شریف بنانا یہ ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا کام دنیا میں متعارف کرایا ہے اس کام کی کوئی پہچان نہیں دنیا کو کوئی معلوم نہیں تھا اللہ رسول کے نام مبارک قرآن مجید وغیرہ کے مقدس اوراق بلکہ خود قرآن مجید گندی نالیوں میں گندی روڑیوں میں عام بازاروں میں توہین کے مقامات میں گھومتے پھرتے تھے ہمارے حضرت صاحب قبلہ نے ہمیں وہ مقدس نام اٹھانے اور ان کے محفوظ کرنے کا سبق دیا اس سبق کے تحت ہمارے دوست ضروری سمجھتے ہیں اگر کسی کو توفیق ہوتی ہے وہ علاقے میں ایک قرآن محل تیار کرتا ہے ہم نے کوئی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے برائی فساد قتل و غارت کا اڈا نہیں بنایا قرآن کا مرکز بنایا ہے اس کے ساتھ اپنے حلقہ احباب اور حلقہ ارادت میں اپنے پیر بھائیوں کے لیے پیر بھائیوں کے بچوں کے لیے قرآن محل کے ساتھ کوئی نہ کوئی عمارت کھڑی کر دی ہے اس کے دو مقصد ہیں ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن محل شریف اور مبارک مقدس اوراق کی خدمت کے لیے جو لوگ رہنا چاہتے ہیں ان کی رہائش گاہ ان کی سکونت کا ان کے نان و نفقے کا بندوبست ہو اپنی مدد آپ کے تحت الحمد للہ تعالی سب دوست جانتے ہیں خود ناچیز نے کئی دوستوں کو مقرر کیا ہے اللہ رسول کے مقدس نام اٹھانے پر ان کا حسب توفیق وظیفہ ادا کرتا ہے بندہ ناچیز ان کا وظیفہ ان وظیفہ کہہ رہا ہوں تنخواہ نہیں کہہ رہا وظیفہ ادا کرتا ہوں جن میں سے سر فہرست دو بندے ہمارے دوستوں میں مشہور ہیں ایک سائی محمد عاشق صاحب دوسرا محمد حمزہ سلطانی صاحب ہم نے جب غریب خانہ اللہ تعالی کی توفیق سے بنایا تھا تو جو مہمان خانے کا اوپر کا حصہ تھا وہ ہم نے محمد حمزہ سلطانی صاحب کو دے دیا محض اس وجہ سے کہ یہ خلوص کے ساتھ اللہ رسول کے نام کی خدمت کرتا ہے یہ دوست آپ جانتے ہیں جی، جی، تو اسی طرح ہر علاقے میں جہاں بھی ہمارے ہم نوا اس خالص دین کے طلبگار رہتے ہیں انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے یعنی قرآن مال شریف بنایا ساتھ رہائش گاہ بنائی ہوئی ہے اور اب دوسرا مقصد یہ ہے اس عمارت کا جو قرآن محل شریف کے ساتھ بنائی جاتی ہے کہ ہمارے مریدوں کے جو بچے ہیں وہ دہشت گردوں میں شامل نہ ہوں ملک میں دنگا فساد کرنے والوں میں شامل نہ ہوں لہذا کسی کے مدرسے میں نہ جائیں جب تک حکومت کو منظور ہے تو وہ ہمارے بچے ہمارے مریدوں کے بچے ہمارے دوستوں کے بچے ہمارے پاس رہیں جتنا ہو سکے گا ہم سے جو شوق ذوق رکھتے ہیں ان کو کچھ سبق بھی پڑھا دیا کریں گے لیکن یہ سب کچھ عارضی طور پر ہے مدارس کا قیام ہم نے باقاعدہ نہیں کیا وہ ہماری یا آستانے ہمارے دوستوں کی خانقاہیں ہیں یا خانقاہ میرے بزرگوں کی خانقاہ آستانہ شریف کی شاخیں ہیں مدارس باقاعدہ نہیں اگر حکومت کو اس طرح چلانا گوارا ہو تو ہم چلائیں گے اور اگر وہ ہمیں کہہ دیں گے کہ یہ شرط ہے وہ شرط ہے فلان ہے رجسٹریشن کا کہیں این او سی کا کہیں یا کسی اور حکومتی سرکاری منصوبے کا کہیں تو ہم معذرت کر کے ان کو بچوں کو گھر بیچ سکتے ہیں اور ان الجھنوں میں اور ان مصیبتوں میں ہم پڑھنا گوارا نہیں کرتے کیونکہ ہمارا کام عارضی ہے یہ استقلال ہے نہیں مستقل نہیں ہے یہ کام سارے مدارس کا قیام وغیرہ یہ اس وقت ہوتے ہم جانتے ہیں جس وقت اسلامی نظام قائم ہوتا ہے تو جب ہمارا نظام ہی نہیں ہے تو ہم چھ مان حدارت کے ایسے اپنے مدارس بنا کر بیٹھ جائیں اور کہیں ہم بھائی اپنی مرضی کرتے ہیں ہم اپنی اپنی مرضی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا کچھ نہیں ہے ہمیں تو اس ملک کیا پوری دنیا میں ذمہ کی حیثیت بھی نہیں دی جاتی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہماری ذمہ کی حیثیت بھی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مقابلے بازی پہ اتریں میں اتنے بڑے اجتماع کے اندر حکومتی ایجنسیوں کو یہ بات محفوظ کرا رہا ہوں وہ لکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے ضرور آئے ہوں گے کہ چشتیوں کے باقاعدہ کوئی مدرسہ نہیں جو بنے بن رہا ہے یا بنا ہوا ہے یا قرآن محل ہے یا قرآن محل کے ساتھ فقیروں درویشوں کی رہائش گاہ جس کا مقصد مقدس ناموں کو سارا دن اٹھانا اور اٹھا کر پھر ان کو محفوظ کرنا ان کو جھاڑنا صاف کرنا الگ کرنا مقدس اوراق جو ہیں ان کو پھر جو پاک صاف ہوتے ہیں ان کو قرآن محل میں رکھنا اور جو غلازتوں میں ملوث ہوتے ہیں پلیدی میں ان کو شہید کرنا آگ کے ذریعے تاکہ وہ پلیدی ان سے دور ہو جائے اور وہ توہین ختم ہو جائے یہ ہمارا کام ہے میرے دوستوں یہ ہمارا کام تو آپ کو سمجھ آ گیا اس کے باوجود بھی اگر حکومت ہمیں اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے سکولوں کالجوں کی طرح دیگر مدارس کی طرح اپنے ماتحت لانا چاہتی ہے تو ناچیز نے ان کی بلند بارگاہ میں ان کی بلند بارگاہ میں چند سوال پیش کرنے ہیں اگر حکومت بذریعہ ٹی وی یا کسی اور ذریعے سے ناچیز کے ان پانچ سوالات کے جواب دے دیں تسلی بخش تو ہم ہم میں وعدہ کرتا ہوں بابا بلے شاہ کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم حکومت کے ساتھ بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ خوش ہو کر شامل ہو جائیں گے شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم بھی حکومت سے کہہ دیں گے کہ مہربانی کریں ہمیں گرانٹیں دیں مہربانی کریں ہمیں پیسہ دیں ہماری نگرانی کریں ہماری سرپرستی فرمائیں اور باہر سے تعلقات رکھ کر پیسہ منگوانے کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہمیں اختیار کرنے دیں بالکل میں اعلان کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرے پانچ سوال ہیں اگر ایک سوال کا بھی جواب آ جائے ہم سب حاضر خدمت ہو جائیں گے تقدیر سال میں دوستوں اتنا بتا دوں حکومت والے حضرات جانتے بھی ہیں پہلے پھر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ نہ تو ہم کسی خوف کے تحت سودے بازی کریں گے نہ کسی لالچ کے تحت کریں گے میرے دوستو یہ میں پانچ سوال جو بنا کر آیا ہوں نا تین شخصوں کے میں نے بیان سنے ہیں اور وہ تینوں شخص سرکاری لوگ ہیں سرکاری ذمہ دار لوگ ہیں ایک وزیر اعظم عمران خان کا ہے ایک وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا ہے اور تیسرا سرحد کا سابقہ وزیر مالیات سراج الحق جو اس وقت جماعت اسلامی کا امیر ہے تین شخصوں کے بیانات میں نے سنے ہیں تو ان کا حوالہ صرف دے کر پانچ سوالات بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت میں جو مخاطب ہوں گے اب وہ یہی لوگ ہیں اسی حکومت کے لوگ ہیں تو اس وجہ سے ان کے بیانات کو مد نظر رکھا ہے ورنہ ہمارے ساتھ ان پانچ سوالات کے بنانے کے لیے جو کچھ مواد ہے اصل تو وہ یہ نہیں ہے کہ خالی ان تین کے بیانات ہیں ہمارے پاس فرنگیوں کے دور کے اور ان کے بعد کے ان کے علاقوں کے غیر علاقوں کے ہر طبقے کے بیانات محفوظ ہیں موجود ہیں کہ جو ہمارے اس ان پانچ سوالات کا مواد بنتے ہیں اور مواد ہمیں پیش کرتے ہیں میرے دوستو سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے پی ٹی وی نیوز نے یہ بیان شائع کیا تھا عمران خان صاحب نے پنجاب ایجوکیشن کنونشن لاہور دو ہزار اکیس پچیس اگست چودہ محرم الحرام کو جو خطاب کیا تھا پی ٹی وی نیوز نے اس کو نشر کیا اس بیان کو ناچیر نے سنا اس بیان کے کلپ میرے پاس محفوظ ہیں میں اس وقت پہلے وہ سناؤں گا پھر دوسرا بیان فواد چودھری صاحب کا فواد چودھری صاحب کا جو بیان ہے یہ جیو نیوز کو انٹرویو دیا تھا دو ہزار اکیس آٹھواں مہینہ چودہ تاریخ اور سراج الحق جو ہے صاحب اس کا بیان میں معلوم نہیں کر سکا کہ کس جگہ کا ہے لیکن کلپ آپ سن لیں گے یہ تین کلپ آپ کو ضرور سناؤں گا پھر میرے پانچ سوال ہوں گے اس وجہ سے سناتا ہوں نیٹ کے اندر آپ کے پاس محفوظ ہے چلو دوسروں کو سب کو یہ بات پہنچ جائے تھوڑے شروع دیکھیے جب انگریز کا جو ہم نے نظام انہیریٹ کیا وہ کیا تھا وہ تھوڑے سے لوگوں کو انگلش میڈیم ایجوکیشن تھی جس طرح ہم ایچ ایس کالج میں جاتے تھے اور پھر لارنس کالج اور تھوڑے سے انگلش میڈیم کے اسکول تھے لیکن یہ انگریز نے بنائے کیوں تھے اگر آپ لارڈ میں کالے کی وہ اسٹیٹمنٹ میرے خیال میں آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے جو اس سے کہا تھا جس نے یہ تعلیم کا نظام لے کے آیا تھا وہ کہتا تھا کہ ہم ایک کلاس بنانا چاہتے ہیں ہندوستان میں ایک وہ کلاس جو اس کا رنگ تو ہو وہ ہو تو ہندوستانی لیکن وہ ہماری طرح سوچے اس کے سارے ایٹیٹیوڈ ہمارے ہوں اور اس کے ذریعے ہم اتنے بڑے بڑے صغیر کے اوپر حکومت کریں تو جن کو براؤن صاحب کہتے ہیں وہ بنائے انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے ہم جب کالج سے نکلے تو جب میں انگلینڈ گیا ایچ این کالج کے بعد تو میں نے مجھے ایسے لگا کہ ایک پبلک اسکول بوائے بنایا گیا ہے پاکستانی نہیں بنایا گیا میرے اپنے کلچر سے بھی دور کیا گیا اس تعلیم کے نظام نے میرے دین سے بھی دور کیا گیا اور یہ صرف یہاں ہی نہیں تھا جدھر جدھر انگریز نے حکومت کی سنگاپور کے اندر انہوں نے چائنیز بھی میڈیم اور انگلش میڈیم کر دیا جدھر بھی وہ گئے انہوں نے ایک انگلش میڈیم چھوٹی سی کلاس کے لیے باقی دوسروں کے لیے عوام کے لیے اب تو جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھا ہمیں ایک سنتھسائز ایک سلیبس آنا چاہیے تھا ایک ہی کریکولم تاکہ ایک قوم بنتی اس کے بجائے تی, تین طرف نکل گئے ایک طرف دینی مدرسے چلے گئے ایک طرف اردو میڈیم بنانے والے والے لوگ ایسے انہوں تو پورا کر نہیں نہیں نہیں ہے سی اگے میں چنگا بھلا سن نہیںلا سنگ اتنے اونچے کے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کو فتح کر سکتے وہ ہو دیکھیے جب انگریز اب اصولن تو جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھا ہمیں ایک سنتسائز ایک ہی سلیبس آنا چاہیے تھا ایک ہی کریکولم تاکہ ایک قوم بنتی پاکستان بنانے والے لوگ ایسے مذہبی لوگ تو تھے ہی نہیں وہ پاکستان بنانے والے تو پروگرسو لوگ تھے علامہ اقبال کا یا قائد اعظم محمد علی جناح کا یا لیاقت علی خان کا لائف سٹائل دیکھیں ان کا جو ہے وہ کیا تعلق ہے ان لوگوں سے جو اب اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے یہاں پہ کچھ عرصے سے یہ جو اپنا سارے جو اسلامی جو جو, ہماری پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں ان کا ہولیا ہی ہمارے جو اپنے قائدین ہیں یا جو پاکستان بنانے والے ہیں ان سے نہیں ملتا ان کا لائف سٹائل ہی ہم سے نہیں ملتا وہ روز صبح اپنا جو ہے وہ آملیٹ انڈے سے ناشتہ کرنے والے لوگ سینڈوچ کھانے والے لوگ اپنا ماڈرن لائف سٹائل والے لوگ تھے میوزک انجوائے کرتے تھے اپنا جو ہے وہ ان کی پارٹیز ہوتی تھی کھانے ہوتے تھے ڈنرز ہوتے تھے جو ماڈرن دنیا میں ایک عام انسانی خوشیاں ساری ہیں وہ وہ ان کی ہوتی تھی یہ لوگ تو جو ہیں یہ تو پسماندہ دنیا کے لوگ ہیں اور ان کو کہنا کہ میوزک حرام ہے فلانی حرام ہے ہر چیز ہی حرام ہے بات لیکن علم الیقین اور حق الیقین کی بنیاد پر میں بات کرتا ہوں کہ جب میں میں خیبر پختونخوا فائنانس منسٹر تھا تو دو ہزار تین اور چار کے بجٹ میں ورلڈ بینک نے ہمیں پانچ ارب روپیہ دیے تھے اس کو ہم نے بجٹ کا حصہ بنایا پانچ چھ مہینے گزر گئے وہ پیسے جب نہیں ملا تو یہاں کنٹری ڈائریکٹر تھا ورلڈ بینک کا جان وال اس کا نام تھا وہ پشاور آئے میں فائنانس منسٹر کی حیثیت سے ان سے ملا میں نے کہا جانوال وہ جو کس دینا تھا اس کی وجہ سے ہمارے سارے ترقیاتی کام رک گئے ہیں انہیں ہنس پڑے اور کہا کہ جو تم نے پشاور میں خواتین کے وہ بل بورڈ ان کی تصویروں پر جو مبنی تھی اس کو توڑا ہے تو کیا اس کے باوجود بھی آپ ہم سے پیسہ لینا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ جانوال ہمارے بل بورڈوں پر خواتین کی تصویر کا اور بینک کے قرضے کا کیا تعلق ہے اس کا آپس میں کیا رشتہ ہے وہ ہنس پڑے انہوں نے کہا کہ قرض لینا ہے تو کلچر بھی لینا ہے خرض پالیسی بھی داخلہ پالیسی بھی اور تعلیمی پالیسی بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسہ ہمارا ہو اور نظری اور کلچر اور تہذیب اور عقیدہ آپ کا چلے نہیں ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے مجھ یقین ہو گیا کہ جو قرضے ملتے ہیں یہ قوموں کو اٹھانے کے لیے نہیں قوموں کو غلام بنانے کے لیے ملتے ہیں میرے دوستو آپ نے ان تینوں لوگوں کے بیانات کہ کچھ حصے سن لیے جو میں نے سنے تھے اب میں تینوں کے بیانات کو آسان زبان میں بیان کرتا ہوں تاکہ سب سمجھ جائیں وزیر اعظم صاحب نے انگریزوں کے سکول کالج بنانے کا مقصد جو لارڈ میکالے نے بیان کیا تھا اس کو پیش کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے لارڈ میکالے کا بیان سناتے ہوئے ایک جملہ کہا ہم نے انگریز کا نظام لاگو کیا ہم ایچی سن کالج اور لارنس کالج اور تھوڑے سے انگلش میڈیم سکول تھے اپنی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم جب اے سن کالج سے پڑھ کر انگلینڈ میں گئے تو میں تو سمجھتا تھا کہ ہم ایک میں ایک انگریزی بندہ ہوں انگریزی بندہ تیار ہو گیا ہوں پھر آگے لارڈ میکالے کا بیان یوں سنایا کہ لارڈ میکالے نے کہا ہم ایک کلاس بنانا چاہتے ہیں ایک جماعت بنانا چاہتے ہیں ایسے لوگ بنانا چاہتے ہیں کہ ہوں تو ہندوستانی لیکن وہ ہماری طرح سوچیں اور ان کے سارے طور طریقے ہمارے ہوں پہلا جملہ یہ ہے وہ ہماری طرح سوچیں اس کو کہتے ہیں فکر عقیدہ نظریہ فکر عقیدہ نظریہ ان کا ہمارا ہو دوسرا طور طریقے سارے ہمارے ہوں جب یہ دو چیزیں پوری ہو جائیں گی تو اس جماعت کلاس کے ذریعے ہم اتنے بڑے بڑے صغیر پر حکومت کریں گے انہی لوگوں کے ذریعے آخر کے جو لفظ ہیں وزیر اعظم صاحب کے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ چیز سن سے میں نکلا اور انگلینڈ گیا تو میں نے سوچا ہمیں پاکستانی نہیں بنایا گیا ہمیں دین سے دور کر دیا گیا ہے یہ دو لفظ یہ بھی سے ذہن میں رکھنا پاکستانی نہیں بنایا گیا اور دین سے دور کر دیا گیا پھر اگلی بات یہ کہی کہ وہ انگریزوں نے خالی اسی ملک میں یہ کام نہیں کیا سنگاپور چائنا وغیرہ تک پھر اگلی بات یہ کہی کہ یہ تین طرف میں بن گئی تین مدرسے بن گئے ایک اردو میڈیم ایک انگلش میڈیم اور ایک دینی مدرسے اب جو کوئی مشکل الفاظ تھے وہ آپ کے لیے آسان ہو گئے ہوں گے جملے جو کچھ وزیر اعظم صاحب کے ہیں وہ سادے میں نے آپ تک پہنچا دیے سمجھ آ گئی اب فواد چودھری صاحب کا بیان ہے پاکستان بنانے والے چودھری صاحب کہتے ہیں پاکستان بنانے والے تو مذہبی لوگ تھے ہی نہیں آگے فرماتے ہیں علامہ اقبال کا یا قائد اعظم محمد علی جناح یا لیاقت علی خان کا لائف سٹائل دیکھیں ان کا کیا تعلق ہے ان لوگوں سے جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ہماری اسلامی پارٹیز کا حلیہ ہی ہمارے قائدین سے نہیں ملتا وہ آملیٹ انڈے کھاتے تھے اچھا یہ کہہ رہے تھے آملیٹ انڈے اور میں جس وقت سن رہا تھا کیونکہ ان پڑھ آدمی ہوں تو میں سمجھ رہا تھا آملیٹ ڈنڈے میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ ڈنڈوں کے ساتھ ناشتہ کیسے ہوتا ہوگا وہ پھر مجھے ساتھی نے بتایا جی آملیٹ انڈے ہیں ٹھیک اور سینڈوچ کھانے والے لوگ تھے جو پاکستان بنانے والے تھے ان کی یہ امتیازی شان تھی چور صاحب بتا رہے ہیں کہ آملیٹ انڈے کھاتے تھے اور سینڈوچ کھاتے تھے ماڈرن سٹائل والے لوگ تھے میوزک انجوائے کرنے والے لوگ تھے اور یہ مذہبی لوگوں کا نام لے کر یہ تو پسماندہ دنیا کے لوگ ہیں میوزک رہا ہے ہر چیز آرام ہے فلانا رام ہے اب آگے بات سراج الحق صاحب انہوں نے کہا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آئین ال یقین اور حق الیقین کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں یعنی آنکھوں سے دیکھ کر ایسے سمجھو جیسے میں نے تجربہ کیا اور جناب بالکل ہاتھ آگ میں رکھ کر آگ کو گرم بتا رہا ہوں حضرت کہہ رہا ہے کہ دو ہزار تین دو ہزار چار میں جب سرحد میں حکومت تھی عمران خان کی پچھلی دفعہ تھی نا تو دو ہزار تین اور چار کے بجٹ ولڈ بینک دنیاوی دنیا کا امریکہ ہمیں پانچ ارب روپے انہوں نے دینے کا وعدہ کیا اس کو ہم نے یعنی بجٹ کا حصہ بنایا ہاں؟ اچھا کسی اور کے تحت ہوگا بارہ اس کے لفظ اپنے ہیں دو ہزار تین اور چار کا نام لے رہا ہے آپ نے بھی ابھی سنا ہے جو جو جس کا بھی دور تھا مطلب یہ ہے کہ یہ وزیر مالیات تھا سراج الحق اس وقت وزیر مالیات تھا وہ جس وقت بیان یعنی جس وقت کا واقعہ سنا رہا ہے تو ورلڈ بینک نے پانچ ارب روپیہ ہمیں دینا تھا جس کو ہم نے بجٹ کا حصہ بنایا پانچ چھ مہینے جب گزر گئے وہ پیسے نہ آئے جو سرحد کی سڑکوں وغیرہ کی امداد کے لیے آنے تھے ترقیاتی کاموں کے لیے جو آنے تھے تو ہاں، میں نے وزیر مالیات ہونے کی حیثیت سے یہاں کنٹری ڈائریکٹر تھا جان وال سراج الحق صاحب کا اگر بادب لفظ استعمال کروں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تھے امریکہ برطانیہ کا گورا ہے جو یہاں پر کنٹری ڈائریکٹر اس سے جب ہم نے کہا کہ ان سے جب کہا کہ جناب یہ پیسے روک دیے پیسے آئے نہیں ہیں تو اس نے کہا جو تم پشاور میں خواتین کے وہ بل بورڈ جو ان کی تصویروں پر مبنی تھی اس کو توڑا ہے اس کے باوجود بھی ہم سے قرضہ لینا چاہتے ہو یعنی وہاں عورتوں کے بورڈ بنے ہوتے ہیں نا آپ کے شہر میں بھی عام ہے ہر طرف تو عورتوں کے بورڈ عورتوں کی تصویریں جس طرح کی ہوتی ہیں اس طرح بڑی جناب پشاور سرحد کے علاقے میں بنی ہوئی تھیں تو اس وقت کی حکومت جس کا وزیر مالیات سراج الحق تھا اس نے کہ وہ کسی مقصد کے تحت اتروا دی اور بورڈ ختم کرا دی ان پر سیاہی پھیر دی تو ورلڈ بینک کا جو عہدے دار یہاں پر تھا اس نے کہا ایک طرف قرضے مانگتے ہو دوسری طرف تصویریں اتارتے ہو تو یہ ممکن ہے کہ ہم تمہاری امداد کریں اگلے لفظ ہم نے کہا یہ کہہ رہا ہے سراج الق میں نے کہا جان وال ہمارے بل بورڈ پر عورتوں کی تصویروں اور قرضے کا کیا تعلق ہے وہ ہنس پڑے میں لفظ بول رہا ہوں وہ ہنس پڑے قرض لینا ہے تو کلچر بھی لینا ہے خارجہ پالیسی بھی داخلہ پالیسی بھی تعلیمی پالیسی بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسہ ہمارا ہو اور نظریہ تہذیب اور عقیدہ آپ کا چلے یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی میرے خیال میں تینوں بیانات کے خصوصی جملے جو میں آگے سوالات کی بنیاد بنا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے سمجھ آ گئے ہیں کہ نہیں اب میرے سوال سنیے ادھر ہی بیٹھ کر میں نے اچانک لکھے ہیں جس طرح کاغذ تھا بس میرا پہلا سوال یہ ہے میں پھر دوہراتا ہوں اور یہ میرے سوالات خالی موجودہ حکومت سے نہیں چاہے کوئی بندوق والا ہے چاہے بندوق کے بغیر ہے چاہے کوئی محافظ ہے چاہے کوئی محفوظ ہے چاہے کوئی سیاست دان کہلایا جاتا ہے یا چاہے کوئی مذہبی ہے یا مذہب سے باہر ہے جس کو بھی اپنی دانشوری پہ ناز ہے وہ ناچیز کے پانچ سوالات میں سے ایک کا بھی جواب دے دے آج کے بعد ان کے ہم زبان ہو جائیں گے جو یہ کہیں گے ہم لبیک کہیں گے بالکل ورنہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ نہ لالچ کی بنا پر نہ خوف کی بنا پر ہم کسی کی ایسی پالیسی ایک لمحہ بھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو پالیسی کافروں کے حق میں جائے یا اسلام کے خلاف جائے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پیرا مرشد خایا محمد چشتی لاس غازی اسلام غازی اسلام میرے دوستو پہلا سوال سنیے وزیر اعظم صاحب اور ان کے تمام وزراء ان کے تمام محافظین ان کے تمام معاونین تمام ہمدرد لوگ سب سے میں یہ سوال کر رہا ہوں وزیر اعظم صاحب کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی آپ نے سنا تھا وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ فرنگی تعلیم انگریز نے جو یہ تعلیم دی تھی اس کا مقصد وہ لاڈ میکالے کی زبان کا بیان کردہ بیان کیا کر رہے تھے جس میں صاف ہے اس کا مطلب ہے ایک جماعت تیار کریں ہندوستانیوں کی جو سوچ ہماری طرح رکھیں اور طور طریقے بھی ہماری طرح دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جب قوم کو بنتی ہے نا تو فکر اور عمل دو کے مجموعے سے قوم بنتی ہے اور اسی مجموعے کو تہذیب کہتے ہیں تو ہمارے یہ دو چیزیں جن کے پاس ہوں ہم ایسا عملہ تیار کرنا چاہتے ہیں اپنی تعلیم کے ذریعے وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے منہ سے آپ نے مدت اصل سنا رہے ہیں پینتی سال ہو گئے سنا یہ گلا جہیا وزیر اعظم صاحب کے منہ مبارک کچ نکل پی اصا پینتی سال تو سنائی نے اب میں آپ سے پہلے پوچھوں گا تاکہ وہ سوال جو ہے وہ صحیح دل نشین ہو جائے بتائیں کافروں کی سوچ اور کافروں کا عمل کفر ہوتا ہے یا اسلام ذرا بولو ٹھنڈے نہ ہو میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ قدم بقدم چلیں ہر کوئی بھائی اس دنیا میں جس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دنیاوی مفاد کو سامنے رکھتا ہے کوئی کسی کے ساتھ نہیں چلتا میں تو صرف اور صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں نہ تم سے کوئی بندہ لینا چاہتا ہوں نہ کوئی چندہ لینا چاہتا ہوں نہ کوئی ایسی بات ہے صرف سن لیں آپ صحیح بات ہو تم ساتھ دیں اس بات کا میرے ساتھ صرف زبان کے ذریعے بتائیں یہودیوں فرنگیوں کے فکر و عمل کو اسلام میں کفر قرار دیا گیا ہے یا وہ ایمان ہے اور اس کو ایمان اور اسلام قرار دیا گیا ہے اسلام اور کفر میں یہودیت اور کفر میں یہودیت کفر اور اسلام میں آپ کو کوئی مناسبت مطابقت لگتی ہے یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں نقیزیں ہیں زدین ہیں کفر اور اسلام علماء جتنے ہمارے کلام کرنے والے ہیں کفر اور اسلام ایمان کے درمیان نسبت بیان کرنے والے سب لکھتے ہیں یا تو زدین کی نسبت ہے اور یا نقی زین کی نسبت ہے کسی نے عموم و خصوص مطلق گوارا نہیں کی نہ عموم خصوص میں وجہ اور نہ ہی بن سکتی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت اور اسلام میں کوئی مناسبت ہے تو بتائیں آپ مسلمان لوگ ہیں آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے تمہارے رسول کی تعلیمات اسلام ہدایات یورپ کی ہدایات کے مخالف ہیں یورپی تہذیب نظریے اور عمل کے مخالف ہیں یا موافق ہیں تم مسلمان ہو تو بولو ایمان جو تم کہو گے میں پھر نظر ثانی کروں گا بھائی یار یہ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں تمہارے دوسرے لفظوں میں قرآن تمہارا قرآن مجید یورپی نظام کے موافق ہے یا مخالف ہے یورپی فکر و عمل اور یورپی تہذیب جس کو کہتے ہیں یہ اس کے مخالف ہے یا موافق ہے مخالف ہے اب میں آپ پہلا سوال آپ کو سناتا ہوں توجہ ہے پہلا سوال سنیے بہ جا امیر بہ جا نہ پا بہ جا پوت سوال سنیے بھائی یہ تو آپ کو وزیر اعظم صاحب کی زبان سے بھی معلوم ہو چکا کہ انگریزوں کا سکول کالج کی تعلیم سے جو مقصود تھا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ ہندوستانیوں کے ایسے افراد تیار ہو جائیں جو فکر اور عمل میں سوچ اور طور طریقے میں انگریز ہوں حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی سن کالج لاہور کے اندر جب میں پڑھتا تھا اور وہاں سے انگلینڈ گیا تو میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ایک انگریزی باؤ بندہ ہوں نہ میں مجھے پاکستانی ہونے کا پتا تھا اور نہ مجھے اپنے دین سے بھی دور کر دیا اگر پاکستانی بھی نہیں بنایا گیا یا آپ نے سنیا سنا ہے نا بٹ کو یار کی کر دو خلل نہ پاؤ توجہ ہے تو اس کو سامنے رکھے اور پہلا سوال وزیر اعظم صاحب سے اور تمام ناخداؤں سے ہم سمجھتے ہیں کہ چہرے بدلتے ہیں نظام ایک ہی ہے سوال سنیے فرنگی یہودی کی تعلیمی پالیسی کا تسلسل جاری ہے یا نہیں میں تم سے نہیں پوچھ رہا تمہارا کیا ہے کچھ ادھر میرے موافق بیٹھے ہوں گے کچھ مخالف بیٹھے ہوں گے بس میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو چاہتے ہیں اور ہم پر زور دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں بھیا ہم حاضر ہیں لیکن کوئی ہمارے اندر بھی کوئی چیز ڈالو گے نا ہم ایسے بدھو نہیں ہیں تم اشارہ کرتے جاؤ تمہارے اشاروں پر ہم بندر کی طرح ناچتے چلے آئے ہم ایسے بدھو نہیں ہیں یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں نہ لالچ میں ہمیں خرید کر سکتے ہو نہ کسی خوف میں خرید کر سکتے ہو اگر ہمیں خرید کر سکتے تو تیرے صرف اور صرف حقانیت کی بنیاد پر صداقت کی بنیاد پر ہمیں خرید کر لو نار تقدیر رسال نار ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم نے الحمدللہ بابا بلے شاہ جیسے صوفیاء کرام کے در پر جھاڑو دیے ہیں ہم نے بحمد اللہ تعالی علم دین کی ایسی خدمت کی ہے کہ الفاظ کے معنی مطالب لطائف دقائق معارف میں غور کرنے کے عادی بن گئے لہذا اگر ہمیں شامل کرنا ہے تو ہمارے پانچ سوالوں میں سے ایک کا جواب دے دو یہ دھرتی اس بات کی گواہ ہے ہم تمہارے تا زیست زندگی بھر غلام رہیں گے اور اگر تمہارے پاس ہمارا سوال جو ہے اس کا جواب نہ ہو تو مہربانی کر کے میں اگلے سوال آخر میں آ کر پھر ایک سوال لکھوں گا تو اس کا کچھ حصہ بیان کر دیتا ہوں کہ ہمیں پھر مہربانی کر کے اپنے ساتھ ملوث ہونے میں شریک کرنے کی نہ سوچیں میں پھر سوال دہراتا ہوں فرنگی یہودی کی تعلیمی پالیسی کا تسلسل جاری ہے یا نہیں اگر ہے تو اسی کو ان مسلمانوں میں سرکاری ذرائع سے داخل کرنے اور چلانے سے کیا غرض ہے جو کفر کو کسی صورت میں قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے پھر سمجھو اگر انگریزوں کی وہی تعلیم جس کا مقصد دو نمبر کالے انگریز بنا کے اپنی حکومت چلانا ہے نہ سوچ مسلمانوں کی نہ عمل مسلمانوں کا سب کچھ کافروں والا یوتیوں والا فرنگیوں والا ہو ایسی تعلیم جو پہلے دن سے بنائی گئی اور مسلمانوں میں چلائی گئی اس تعلیم کا تسلسل جاری ہے یا نہیں یعنی وہ چلتی آ رہی اسی طرح چل رہی یا وہ ختم ہو گئی پہلے دن اور آگے نیا نظام تعلیم ہے جو بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق ہے اور جس کا مقصد انگریز کے غلام تیار کرنا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ سے غلام تیار کرنا ہے اللہ کے بندے تیار کرنا ہے بتائیں وہ تسلسل جاری ہے یا نہیں ایسی تعلیم جو فرنگیوں کی تھی وہ چل رہی ہے یا نہیں اگر چل رہی ہے وہی جس کا مقصد وہ تھا تو پھر بتائیں اسی تعلیم کو ان مسلمانوں میں اسی تعلیم کو ان مسلمانوں میں سرکاری ذرائع سے داخل کرنے اور شامل کرنے کی کیا غرض ہے جو کفر کو کسی صورت میں قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے میرا جملہ سمجھ آ گیا ہوں اب بتاؤ اگر تسلسل وہی ہے وہی تعلیم چل رہی ہے جس کا رونا وزیر اعظم صاحب نے رو دیا جس کی حقیقت وزیر اعظم صاحب نے کھول دی ہم پوچھتے ہیں وہ سلسلہ جاری ہے تعلیم وہی چل رہی ہے یا بدل گئی ہے مسلمانوں کے بچوں کو انگریزی سوچ انگریزی عمل سکھانے والی تعلیم چل رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے اس کا تسلسل جاری ہے یا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے یہ ہے اگر وہی جاری ساری اور اسی کا تسلسل دنیا میں چل رہا ہے تو پھر سوال ہے کہ سرکاری ذرائع سے ایسی تعلیم ان مسلمانوں میں داخل کرنا سرکاری ذرائع سے سرکاری طاقت سے سرکاری منصوبوں سے ان لوگوں میں ان مسلمانوں میں یہ ان مسلمانوں ان مسلمانوں آگے میں اس موصوف کو صفت دے رہا ہوں صفت کے اندر بھی ایک اشارہ ہے سمجھنے والے اس کو سمجھیں گے ان مسلمانوں کو جو کسی صورت میں بھی کفر کو قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے ایک وہ ہے جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے رہیں لیکن جو لوگ اپنے دین اسلام ایمان کو ہر صورت میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ کسی طرح بھی فرنگیوں کے خیالات نظریات عقائد اور ان کے اعمال ان کی تہذیب ان کی شیطانیت کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تاکہ ہمارا دین ایمان نہ ضائع ہو جائے ہماری دنیا آفت نہ برباد ہو جائے ایسے مسلمانوں میں ایسی تعلیم کو جاری رکھنے سے کیا مقصد ہے کیا غرض ہے وزیر اعظم صاحب اور پاکستان کی تمام تر حکومت ہمیں مہربانی کر کے اس کا جواب دے اگر نہیں وہ تھا اگر ہے تو دوسری شک پیش کر رہا ہوں وہ پہلی شک مثبت تھی اب منفی ہے اگر وہ نظام تعلیم نہیں چل رہا بدل گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی اگر نہیں تو وہ نظام تعلیم ہمیں متعارف کرایا جائے تاکہ دونوں میں فرق و امتیاز پر غور کیا جائے کہ اگر دعویٰ یہ ہو شکے ثانی کہ جی نہیں وہ تعلیم بس پاکستان بننے سے پہلے تھی جب انگریز چلا گیا تو اس کا نظام تعلیم بھی ختم ہو گیا تو ہم پھر سوال کرتے ہیں کہ اگر اس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور آپ تعلیم ساری اسلامی بن گئی ہے تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا تھی اس کا ہمیں تعارف کرائیں تاکہ اس کو ہم سامنے رکھیں اور آج کے نظام تعلیم کو سامنے رکھیں پھر دونوں کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ ان میں کتنا فرق ہے لہذا فیصلہ کریں کہ یہ اسلامی ہے اور یہ انگریزی ہے حق بنتا ہے کہ نہیں اگر اگر وہ نظام تعلیم جس کے متعلق دعویٰ ہے کہ وہ تھا اب نہیں اگر وہ نظام تعلیم اس وقت میں موجود نہیں ہے تو بھائی اس کا ہمیں تعارف کراؤ ہمیں بتاؤ وہ فلاں نظام تعلیم تھا اس کے یہ اغراض و مقاصد تھے اب کا جو نظام تعلیم ہے وہ یہ ہے اور اس کی یہ اغراض و مقاصد ہیں جب دونوں میں آپ تناقض اور تخالف ثابت کریں گے تو ہم پہلا سوال ہے ہم آپ کے نوکر اور خادم بن جائیں گے اگر فرق ثابت نہ کر پائے اور ہاتھ برہانا کم اگر یہ تم نہ کر سکے تو پھر ہم اتنا کہیں گے کہ آپ نے تو بڑی دیدہ دلیری سے اللہ رسول کے مقابلہ کرنے کا کو اعلان کیا ہوا ہے لیکن ہم کمزور لوگ ہیں ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے سیدھی سادی بات یہ مقابلہ تم ہی کرو ہمیں دعوت نہ دو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی نمبر دو سوال جس نظام تعلیم میں تمہارے جیسوں کو بقول آپ کے پاکستانی اور دین کو ماننے والا نہیں بننے دیا اس کے پاکستان کا اور دین کا دشمن ہونے میں تو یقین ہو گیا تو پھر وہ تعلیمی ادارے بند کرنے کی بجائے دوسروں کو ان جیسا بنانا سرکار کے متعلق کون سا حسن رن پیدا کرے گا اس کو سمجھیں کہ نظام تعلیم کو بتا دیا کہ حضرت خود وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں ہم ان کو سچا مانتے ہیں وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں سچ بات کر رہے ہیں یہ یہ ایک اور بات ہے باقی زندگی میں کبھی سچ ہوا ہے نہیں ہوا وہ تو خدا بے در جانتا ہے لیکن یہ ضرور سچ ہے ہاں، ان جملوں کے سچ ہونے پر میں قسم دیتا ہوں ایمان اب میرے بھائی یہ بات کو سمجھنا وہ کہہ رہے ہیں ایچی سن کالج لاہور جانتے آپ ہاں؟ مال روڈ کے ساتھ ہے نہر کے ساتھ ایچی سن کالج اس میں بڑے بڑے تمہارے بزرگ تیار ہوئے ہیں ان پچھلے بزرگوں کا حال اس بزرگ پیران پیر عمران خان صاحب سے حاصل کریں یہ پیران پیر ہیں جی جی وہ کبھی وقت ہوتا تھا کہ جب غوث سے کو پیران پیر کہا جاتا تھا اور مانا جاتا تھا ہاں تو یہ پیران پیر عمران خان صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستانی نہ بنایا گیا اس کا مطلب پاکستان کے خلاف بنایا گیا مخالف بنایا گیا اور دین سے دور کیا گیا اور دین سے دور ہونا کفر ہے یہ تو سب بندہ جانتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستان کا مخالف بنایا گیا اور دین کا بھی مخالف بنایا گیا وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں اسی جی سن کالج سے جب میں نکلا فارغ ہو کر جب بچہ تھا تو اس وقت پاکستانی تھا مسلمان تھا جب پڑھ کے فارغ ہوا نہ پاکستانی رہا نہ میں مسلمان پتہ نہیں کیا بنا دیا ان لوگوں نے مجھے یہ وزیر اعظم صاحب کی بیان کا خلاصہ سمجھو وضاحت سمجھو بات سمجھ آ گئی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اب میرے دوستو میں نے سوال کیا کہ بتائیں جو تعلیم آپ خود تجربے سے گزر کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس تعلیم نے ہمیں پاکستان کا مخالف بنا دیا اور دین کا بھی مخالف بنا دیا پھر وہ تعلیم جن اداروں میں چلتی ہے وہ ادارے پاکستان میں کیوں قائم ہیں آپ نے ابھی تک یہ چیز کالج اور سکول اس طرح کے ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ پاکستانی نہیں بناتے اور دین سے بھی دور کرتے ہیں چلو آپ نے اگرچہ تمشیلن ذکر کیا ایک سن اپنے کا تو ہے تو صحیح نا تو اسی اسی منہج اور طریق پر چلنے والے جتنے ہیں ان کو آپ نے ختم نہیں کیا اور آج تک تمام حکومتیں بندوقیں اور غیر بندوق سب اس کو قائم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب تو پھر صاف یہ نکلا کہ آپ کہ اپنے بارے اور ہر دور کی حکومت کے بارے اس نے دن پیدا نہیں کرنا چاہتے آپ ہمیشہ مسلمانوں کو بدگمان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ جیسوں کے متعلق ہمیشہ اس بدگمانی میں مبتلا رہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ ہے جی یہ پاکستانی ہیں کہ نہیں ہیں ہے جی یہ پتہ نہیں یار یہ خدا رسول اسلام کو مانتے ہیں کہ نہیں ہیں آپ تو یہ دعوت دے رہے ہیں تو بتائیں آپ کا حق بنتا ہے اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور پھر واقعی صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر ایسے اداروں کو ختم کر کے آپ کا فرض بنتا ہے ان اداروں کو ختم کر کے آپ پاکستانی ہونے کا بھی ثبوت دیں اور آپ اسلام کے دوست ہونے کا بھی ثبوت دیں لیکن اس کے برعکس الٹا جو لوگ ان اداروں جیسے کام نہیں کر رہے ان اداروں کے ساتھ منسلک نہیں ہیں آپ تو ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو بتائیں آپ کا یہ عمل اور یہ دعوت ہے جی اور یہ بیان یہ کیا مسلمانوں کے اندر خصوصاً پاکستانیوں کے اندر کیا گمان پیدا کرے گا ہے کیا حال پیدا کرے گا کیا کیفیات اندر کی ہوں گی ہم بتا تو نہیں سکتے لیکن سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں بات سمجھ آ گئی بھائی تو اب یہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی نہیں تھے اور دین سے بھی دور ہو گئے تھے تو اس کا مطلب یہ نکلا سکول والے تو پھر پاکستان کا دشمن بناتے ہیں اور دین کا بھی دشمن بناتے ہیں یہ یہ تو تو ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اور اگر کا ان کا بھی یہ بیان جو ہے وہ خلاف حقیقت ہے اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ حکومت کے خلاف بھڑکاتا ہے یہ بیان ان کا تو ابھی تک تو ان کو اندر ہونا چاہیے تھا مولوی کی تقریر جو ہے وہ بیچارے کی وہ تو پتہ نہیں وہ شولہ بیانی ہے ایک لفظ نکلا ہے کہ یار اس کو تقریر نہیں کرنے دینے اس کو ضلع میں نہیں آنے دینا کیوں بھائی یہ شولہ بیان ہے کیا بات ہے یار پتہ نہیں وہ کون سا علم پڑے ہیں یہ لوگ ہم تو حیران ہیں شولہ بیانی یہ سولہ بیانی کو جرم سمجھتے ہیں اور علامہ اقبال شورا بیانی کو فرض سمجھتے ہیں اور پھر وہ پاکستان ہے دیکھیے چودھری صاحب علامہ اقبال کا سب سے پہلے حوالہ پیش کیا ہے جیسے چودھری صاحب کے بیان میں آپ نے سنا ہے ہمارے اقبال فرماتے ہیں واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق تبعی نہ رہی اقبال فرماتے ہیں یار شکوے میں یہ بات کی ہے جواب شکوے میں یہ جواب شکوا کا شعر ہے اقبال فرماتے ہیں اللہ جواب دے رہا ہے آج کے نئے ماڈرن مسلے کو کیا جواب دیتا ہے کہتا ہے دیکھو تو صحیح اپنا حال واحد قوم عام ہے مقرر لیکن پختہ خیال کوئی نہیں سب کچے بغیر خیال کے مالک ہیں جس طرح زمانہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں وہ پختہ خیالی نہ رہی کون سی وہ پختہ خیالی جو امام اہل سنت صحابہ کرام اور تابعین تبا تابعین سرف صالحین کے اندر تھی نعرہ رسال نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مولا فضل احمد چشتی صاحب پیرو خایا محمد چشتی صاحب نعرہ تحقیق نعرہ ریسال خلافت معاویہ خلافت معاویہ سیاست معاویہ پیرو مرشد خواجہ شفیع لجپال حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب تو وہ فرما رہے ہیں پختہ خیالی نہ رہی مقرر ہیں پر پختہ خیال نہیں ہے خام خیال ہیں پنجابی میں جس کو کہتے ہیں بغیرت اور شعلہ مخالی نہ رہی ادھر شعلہ بیان ظلم ہے جرم ہے فلاں شعلہ بیان ہے تو یہ بیان نہیں کر سکتا کیوں کہ شعلہ بیان ہے اور یہ بھی میں جواب لینا چاہتا ہوں اقبال فرما رہے ہیں وہاں قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی طبیعت بجلی کی طرح ہوتی تھی پہلے علماء کی اقبال فرماتے ہیں ہوں مول بھی ٹھنڈے ہو گئے غیرت فرچ جگہ لگا دیا کنجر اقبال کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا برق تو نہ رہی برق کہتے ہیں بجلی کو طبیعت میں بجلی نہیں کرنٹ نہیں جو باطل کو جلا کے رکھ دے وہ چیز نہیں ان کے اندر برق تو نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی جو بیان تھا وہ شولے گراتا تھا باطل پر آگ برساتا تھا اور میں پوچھتا ہوں شولہ بیانی اگر جرم ہے تو اقبال کی نظر میں بادل کیوں ہے حق کی اوبا بادل کی شام ارے بھائی سیدھی ساری بات ہے ہم نوکری چاہنے والے نہیں ہیں ہم نوکر نہیں بننا چاہتے ہمارا اسلام کسی نظام کفر کا نوکر بننے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ خود اسلام حاکم ہے اور اپنی حکومت کی خدمت کرنے کا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جو لوگ نوکری کے خواہش مند نہیں ہیں وہ بتھو بن کر ہر ایک بات پر لبیک کہتے رہیں یہ ہم سے توقع نہ رکھنا اور یہ بھی نہ کہنا یہ بغاوت ہے ہاں ہمارے سوال آگے بھی بڑھ سکتے ہیں یہ پانچ ہیں ایک سے نکلنا ایک سوال سے نکلنا ہمیں غلام بنانے کے لیے کافی ہے بنا لو اللہ اکبر یہ کیا بخاری مسلم میں نہیں آیا کیا یہ قرآن میں نہیں آیا الذین یبلغون رسالات اللہ اللہ کا پیغام سناتے ہیں وہ کسی سے اللہ کے سوا ڈرنے والے نہیں ہوتے یہی تو سولہ ہے اما عائشہ فرماتی ہے بخاری مسلم میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ انسان فرماتے تھے آنکھیں مبارک لال سرخ ہو جاتی تھی چہرہ مبارک لال سرخ ہو جاتا تھا آپ کا انداز انتہائی ناک ہوتا تھا ایسے لگتا تھا آپ بہت بڑے عذاب اور خوف مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں ڈرا رہے ہیں اما پاک کا یہ بیان بتا رہا ہے چہرے پر لالی آنکھوں میں جلال تاپ کی سید لمبے آ بیان کے درمیان ہو جانا اما پاک کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ جو مصطفیٰ ہیں سولہ بیانی ان کی سنت ہے اسی وجہ سے اقبال فرماتا ہے اللہ کہتا ہے جواب شکوا سکواد سکولی تو کہتا ہے اللہ تو نے سب کچھ انگریزوں کو دیا ہم کو کچھ نہیں دیا وہ کہتا ہے وقوف تو, جن تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی تو اپنے حالات کو دیکھ طرف کیا کہتا ہے اب حالات کی طرف توجہ کراتے ہوئے جب مولویوں کی باری آتی ہے مقررین کی باری آتی ہے معاہدوں کی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں قوم میں وہ پختہ خیالی نر قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی نہ رہی سولہ نہ رہی نعرہ رسال نعرہ تحقیق حق کی صبح بادل کی شام حق کی صبح بادل کی شام تیرا شام میرا شام تیرا شاہ میرا شاہ مسلمانوں دوسرا سوال سمجھ آ گیا ہوگا کہ بتائیں جب آپ کے کالج یونیورسٹیاں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا بھی مخالف بناتی ہے اور دین کا بھی مخالف بناتی تو سر مہربانی کریں سر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سر بڑے شوق سے سنتے ہیں اور ہم بڑے شوق سے یہ اعزاز دینا چاہتے ہیں تو سر بتائیں مہربانی فرمائیں تاکہ ہماری پریشانی دور ہو جائے ہم آپ کے ملک کے شہری ہیں ٹیکس ادا کرتے ہیں آپ جتنا مرضی لوٹتے ہیں ہم کبھی آپ کا شکوہ نہیں کرتے آپ نے جتنا مہنگائی کر دی ہے ٹیکس بڑھا دی ہے جو اور ہمارے مولویوں کے پاس کھالیں آتی تھیں آپ نے ان کو ردی کر کے پھینک دیا ہے آپ نے ہر چیز بڑھا دی ہے ان کی رد... وہ بےچارے پہلے تو پابندی لگا دی کہ اکٹھے نہیں کر سکتے کوئی کرے گا بغیر منظوری کے تو اندر چلا جائے گا اب تم نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ ان کی قیمت ہی اتنا کر دی کہ سوائے روڑی کے پھینکنے کے کوئی کام ہی نہ کرے میرے پاس کھال لائے میں نے کہا کہاں سے آئے کہنے لگا جی سندر پرلی طرف سے آئے میں نے کہا بے وقوف کتنا تیل لگ گیا موٹر سائیکل کا تو یہ تو تیرے موٹر سائیکل کے تیل کی قیمت ہی پوری نہیں کرے گا اور اس کی میرے پاس رکھنے کی صرف ایک جو ہے وہ سہولت مجھے حاصل ہو جائے گی کہ یہ بدبو پیدا کرے گا تو مہربانی کر یہ بدبو اپنے گھر میں پلا مجھے ضرورت نہیں ہے وہ لے کر چلا گیا اگلی بات میں نہیں سنا تھا ہاں وہ چلو ہی دیتا ہوں وہ گیا اور پیچھے سے ڈالا آ گیا کہ تم کھالیں کٹھی کرتے ہو میں نے کہا واہ میرے پرور دگار خدا جانے کسی نے بھیجا ہے کیا کیا ہے پر ہمارا خدا بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے ہاں۔ اللہ کے کرم فضل سے ڈالا آ گیا جی ہاں جی تم کھالیں کٹھی کرتے ہو میں نے کہا جی توبہ توبہ توبہ یہ جرم ہم کر سکتے دونوں تو کھال اکٹھی کرنا اتنا بڑا اللہ تو دوسرا سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں کہ بتائیں پھر وہ تعلیمی ادارے سارے قائم ہیں اور روزانہ پھر اسی طرح کے بن رہے ہیں جو آپ کے بقول پاکستان کے مخالف بھی بنا رہے ہیں اور دین کے مخالف بھی بنا رہے ہیں دین کے بھی مخالف بنا رہے ہیں تو بتائیں ایسے اداروں کا روزانہ آپ بندوبست بڑھا رہے ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ملحق نہیں ہونا چاہتے وہ پاکستان کے وفادار اور دین کے وفادار بننا چاہتے ہیں آپ ان کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کرنے پر کیوں مجبور کرتے ہیں کیوں دعوت دیتے ہیں تو اس کا تو پھر ہمارے دل کے اندر ایک بدگمانی پیدا ہو جائے گی تو اس کا وہ بدگمانی پیدا کرنا پھر مقصد ہوگا وہ بدگمانی یہی ہوگی کہ یار یہ لوگ خود تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا بھی مخالف بناتے ہیں یہ ادارے اور دین کا بھی مخالف بناتے ہیں تو ہم کیوں مخالف بنے یار یہ کیسے لوگ ہیں یار یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں یہ تو خیالات ہمیں آئیں گے تو آپ ایسے خیالات پیدا کرنے کا سبب جو ہمیں دے رہے ہیں تو بتائیں کون سی نیکی کما رہے ہیں میری بات سمجھ آ گئی اور اچانک میرے ذہن میں اس وقت بات آ گئی کہ جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اب ان کا دور تو ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایچی سن کالج سے جب میں نکلا تو پاکستانی بھی محسوس نہ کیا اپنے آپ کو اور مسلمان بھی محسوس نہ کیا دین سے بھی بہت دور ہو چکا تھا یہ وہ خود کہہ رہے ہیں تو جو پہلا سوال تھا یہ بات ادھر اب لوٹے گی اس کے ساتھ شامل کر کے سوال کو میرے خیال میں مکمل کرنا چاہیے کہ یہ دعویٰ کیونکہ اس کی دو شکیں تھیں ہے نہیں لیکن اب وہ جو دعویٰ ہے چاہے ہے والا ہو یا نہیں والا ہو ذرا غور کرنا یہ ان کا بیان جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ تسلسل جاری ہے اگر جاری نہیں تھا تو ایچی سن سے وزیر اعظم صاحب پاکستان اور دین سے دور ہونے والے کیسے بن گئے اس کا مطلب ہے تسلسل جاری ہے اس کو پچھلے سوال کے ساتھ ملانا چاہیے تیسرا سوال اب آ جاتا ہے میرے بھائیوں توجہ ذرا چودھری صاحب تیسرا سوال چودھری صاحب کے بیان سے متعلق ہے سوال یہ ہے کہ جب قائدین پاکستان تمام مذہبی لوگ ہی نہ تھے وہ کہہ رہے ہیں نا میں نے نہیں کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بنانے والے تمام لوگ غیر مذہبی تھے مذہبی نہیں تھے تو میں نے کہا کہ غیر مذہبیوں کو مذہبی لوگوں مذہبی لوگ ہی نہ تھے جب قائد سوال جب قائدین پاکستان تمام مذہبی لوگ ہی نہ تھے تو مذہبی لوگوں کو غیر مذہبی لوگوں کے قدم پر چلانے کی کوششیں کیوں ہیں ہم بے ہم دلہ مذہبی ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے تم کہہ رہے ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا وہ غیر مذہبی تھے تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب وہ غیر مذہبی تھے اور ہم دعوے سے کہتے ہیں ہم مذہبی ہیں تو پھر ہم مذہبیوں کو غیر مذہبی لوگوں کے ساتھ چلنے ان کے قدموں پر چلنے ان کے نظام میں شریک ہونے کی دعوت کیوں دی جاتی ہے اس کا مطلب ہے تم لوگ ہمیں بھی غیر مذہبی بنانا چاہتے کوئی آ گئی ہے سمجھ نمبر چار سوال یہ ہے کہ غیر مذہبی لوگ مسلمان ہوتے ہیں میں نے سوال کیا ہے ان سے کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں غیر مذہبی لوگ تھے تو میں پوچھتا ہوں غیر مذہبی لوگ مسلمان ہوتے ہیں مسلمان تو مذہبی ہوتے ہیں تو بتائیں آپ اپنی زبان شریف سے اپنے پاکستان کے بنانے والے بزرگوں کو غیر مذہبی کہہ کر کیا عہدہ دیا کیا لقب دیا کیا فتوا لگایا یہ بھی ذرا سوچیے اس کا جواب دینا ہے ہم جانتے ہیں غیر مذہبی کافر ہوتا ہے دنیا میں دو ہی مذہب ہیں ایک کفر کا مذہب ہے ایک اسلام کا مذہب ہے جو اسلام کو ماننے رکھنے والا ہے وہ مذہبی ہے جو نہیں ماننے رکھنے والا وہ غیر مذہبی ہے تو جب وہ غیر مذہبی ہیں تو بتائیں ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں افسوس یہ ہے کہ ایک طرف قائدین کہتے ہیں اور دوسری طرف ان کو غیر مذہبی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مسلمانوں کے قائد ہیں کیا مسلمان قوم کا قائد غیر مذہبی ہو سکتا ہے توجہ ہے اچھا جی پانچواں سوال بقول آپ کے تم سکولیوں کے تمام طور طریقے افکار انگریز والے ہو گئے ہیں یعنی تم دو نمبر انگریز ہو بتاؤ ہم مسلمان تم کو کیا سمجھیں بس کیونکہ وہ تو تم نے خود بتا دیا ظاہر ہے جب وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ فکر و عمل میں انگریز ہیں تو سوال یہ ہے کہ اب ہم آپ کو کیا سمجھیں اگر ہم آپ کے متعلق یہ عقیدت رکھیں کہ آپ حضرات مسلمانوں کی نہیں انگریزوں کی سوچ اور عمل طور طریقے اپنانے والے ہیں تو پھر ہم مجرم تو نہ بنیں گے کیونکہ ہم تو حقیقت کہہ رہے ہیں یہ پانچ سوال یہاں بیٹھے ہوئے سراج الحق وزیر مالیات کے بیان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوال اور اٹھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ حق ال یقین اور آئین ال یقین کے درجے پر پہنچ کر سراج الحق صاحب وزیر مالیات صاحب کا اور اب جماعت اسلامی جیسی بلے بلے بلے اتنا سچے سچیاں دی جماعت جنہ دے نال دے سچے کدی دنیا چ ہوئے ہی نہیں نہ گاہ ہونے نے یہ سچے لوگ جڑے نے نے انہوں وہ امیر نے تو جنہ دے وہ بیان دیتا ہے حضرت نے اور کہہ رہے حق الیقین عین ال یقین حق الیقین آخری درجہ ہوں یقین دا تو ال یقین کے درجے پر پہنچ کر حضرت بتا رہے ہیں کہ جو ہمیں قرضے ملتے ہیں امدادیں ملتی ہیں اللہ اکبر و کبیر جان وال نے انگریزوں نے صاف کہہ دیا تم نے تصویریں اتار لی عورتوں کی بورڈوں سے تو امداد کیسے ملے گی اب اگلے لفظ سنو کیا اس نے کہا کہ امداد اگر لینا چاہتے ہو تو پھر عقیدہ بھی ہمارا ہوگا یہ لفظ اگر عقیدے کے اس کے بیان میں نہ ہو میں ناک کٹا دوں گا آپ نے سنے ہیں محفوظ ہیں یہ نہ سمجھنا بولنے والوں تمہارے الفاظ محفوظ رکھنے کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے اگرچہ اکثر ایسے ہی ہیں لیکن بحمد اللہ تعالی ہمارے سامنے سے جب لفظ گزرتا ہے جتنی شرارتیں اس میں ہوتی ہیں وہ سب ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اب یہ کیا لفظ ہے بتائیں کہ اس نے کہا کرنے لیتے ہو اگر کرنے لیتے ہو عقیدہ ہمارا رکھنا ہوگا کلچر کا ہماری عورتوں کو اسی طرح بر سر بزدار رکھنا ہوگا تو اس کا مطلب دوسرا یہی نکلتا ہے کہ یہ پرانی بات لاڈ میکالے نے نہیں کی وزیر اعظم صاحب بھی سچ کہہ گئے وزیر مالیال صاحب کو پھر تو آپ کو پتا ہے وہ سچوں والی شکل بنا کر رہتے ہیں تو انہوں نے تو پھر کمال ہی کر دی وہ کہہ رہے بھائی وہ کرنا تب گے جب عقیدہ ان کا ہو تعلیم ان کی ہو تعلیم ان کی ہو سب کچھ ان کا ہو تو ایک تو پہلے پچھلے سوال کی طرف چلے معلوم ہوا وہ لانتی تسلسل کافر بنانے کا جاری اور ساری ہے لانتی بغیرت بنانے کا جاری اور ساری ہے یہ وزیر مالیات کا بیان ہے اے یہ پیسہ صرف اسی شخص پہ ملتا ہے اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ ہم پر ایسی ترقی پر جو انسان کو بغیرت بلّہ لانتی فرنگی کا ہم نوا بنائے ہم مصطفیٰ کی غلامی میں اور اپنے اسلام میں ہر غربت ہر فقیری ہر تندرستی کو ترقی سمجھتے ہیں نعرہ تقدیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق حضرت لاما میرا مکتی فیلیا چیچی سا پھر محمد لائی لجپال حق کی صبح باطل کی شام حق کی صبح باطل کی شام سنو کتے کا کام ہے کوئی روٹی کھا رہا ہونا کھیلتا رہتا کپوشر ماردا رہنا یہ بندیاں کا کم نہیں اللہ کے و کرم نال پہلے پہلی طبیعت رجیے اصا یہ جی روزی نے موتر کر کے موتر بھی تو سمجھ رہے لانت دکھی قوم اس بکھی قوم دے اتنے جہے لانتی روپیہ لیا پوچھے اپنا دین چھن ایمان چڈن عزت چھن اپنی بازار کی زینت چمکا کے کھلار دین ہر تھان تھانچاؤ تعلیم کے نا پہ گوا بربادیاں لکھ لانا ہاں میں ایسے کر رہے ایسی بولی ایسی امداد کو سوائے لانت الہی کے کچھ نہیں سمجھتے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا امت یہ کیا بات کیا بات جی او شیرا جی چشتی جی چشتی جی بے شمار بے شمار اللہ لا باد ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کیا بات تھوڑے نعرے کی مہربانی جی میں پہلو ہی آخیا سی ہر کوئی اپنے پیروں سے رہے تو گھر بیٹھا رہے میں وہ چوڑ مولوی نہیں جڑا بندے بھی مراوا مراواں بھی چوڑی کیوں کہ پیروں پھر ڈگ جاواں یہ سڈے کو ہو سکتا ہی نہیں ہزور سے پاک باغ در سب کا ایسا علم اور فکر رکھتے ہیں پوری دنیا کے شیطانوں کو نچانا جاگتے ہیں جانتے ہیں ہمیں نچانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا نہ ہی ہو سکتا اللہ کے فضل سے بے شک بے شک بے شک بقول کلندر قوم کیا چیز ہی ہے قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بے چارے تیر کے بیا سان لا کوئی سانو یزیدی آخی جانا کوئی کافر آخی جانا بلیا عاشق ہو رب دا ہوئی ملامت لا سبحان اللہ لیا عاشق ہو رب دا ہوئی ملامت لاکھ لوگی کافر کافر آخر تو آخو آخو آخ سبحان اللہ پاکان سچیا بھی آئے سن میں دے آئی سبحان اللہ جیو جیو جی کیا بات حسینی بننا مینو یزیدی کہنا حسینی ہوں پنجا پنجوں کا جواب سبحان اللہ تیرے پیو نو نہیں آنا جم جم کے ہزار کیا بات کیا بات زندہ باد زندہ باد چشتی جیوے میرا دستور گیا دوستو پہلے دن تو حق کا اعلان کیتا ہے دنیا مخالف ہو گئی ہے مخالفت ود گئی ہے ہر پاس ٹر کر شروع ہو گئی اسی اور پک گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور تیز کیتی اسا اور پک گئے ہیں اسا صرف پکڑا جاننے کچے ہونا نہیں جانتے تو نہ پیچھا ہٹنا جاننے اللہ سمجھ آئی مت کوئی آ کے کسی یزیدی چاہ کے اسی جناب ہونا کی ہوں کی بنے گا یہ ہو باندر جڑا وہ سڈے لگے ہی نا سبحان اللہ لا يخافون لوم تلائم اللہ فرما ایمان والے آدھی ایک شان کیڑی میرے پہ تانے مارن والے آدھی ذرا بھی پرواہ نہیں کر دے سبحان اللہ کیا بات جو مرضی آکھی جان اصا اللہ کے فضل نال قدم اگیری رکھنا ہے بے شک تو میرے دوستو آخر میں پھر اے گزارش کر کے اجازت چاہنا با ادب سوالات جو پانچ کیے ہیں امید ہے ایجنسیوں کے بزرگ لوگ یہاں تشریف فرما ہوں گے تو وہ اپنی نمامی کا فرض ادا کرتے ہوئے پہنچا دیں یہ بیان اور مجھے جواب پیش فرما دیں تاکہ میں ان لوگوں کا نوکر بن جاؤں خادم جی, جی،, جی۔, جی، جہاں ان کو فون چاہیے ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ میں اور میرے دوستوں کا خون وہاں پر حاضر ہوگا لیکن بشرتے کہ ہمارے سوا کچھ تو ہمارا بھی تو احساس کرو نا جی سارا کچھ بدماشی لال پہ نہیں نہ چلتا جی ہاں اللہ ہم لڑنا نہیں جانتے نا مرنا تو جانتے ہیں محن اللہ ہم لڑنا نہیں جانتے اور اللہ کے فضل سے مرنا جانتے ہیں شک اللہ جل شان ہم مسکینوں کو اپنی پناہ میں رکھیں ہم سولہ بیان ضرور ہیں لیکن جو جماعتیں تنظیمیں حکومتوں کی بغل میں رہتی ہیں ان جیسا فساد کرنے کو برداشت نہیں کرتے فساد کرنے والے نہیں ہیں شولہ بیان ہے لیکن شیطان نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا بے شک شیطانوں کو بغل میں رکھنا اور شولہ بیانوں کو ضلع میں آنے سے روکنا یہ صرف اور صرف دوستوں تک کچھ حقیقت کھولنے کے لیے بات کر رہا ہوں ورنہ شکوہ شکایت نہیں ہے ہاں جی محل شکایت کچھ اور لوگ ہوتے ہیں اللہ جل شان و عمل کی توفیق بخشی آپ نے شرافی کنگ جی میں